حضرت عمر بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں میں پانچ اونٹ ہیں یعنی ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پینتالیس